اللہ ولا وط بلّہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین اچھا تصور کریں کہ کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اپنا فون اٹھاتا ہے اور اسکرین پر فوراً ایک ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں ایک پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے دل دہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں وہ بالکل چیخیں ہیں دھواں اٹھ رہا ہے اور اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ شیئر کر چکے ہیں ظاہری باتیں دیکھنے والے کا خون خول اٹھتا ہے جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں اور وہ انسان بھی اسے فوراً آگے فارورڈ کر دیتا ہے اور یہی سب سے بڑا جال ہے ہاں لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر چند گھنٹوں بعد پتہ چلے کہ وہ ویڈیو دراصل کسی پرانی فلم کی شوٹنگ کا حصہ تھی یا شاید پانچ سال پرانی کسی اور جنگ کی فوٹیج تھی آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی دھوکے مطلب اسی سراب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اور یہی آج کے دور کا سب سے اہم موضوع ہے جی بالکل آج ہم سید جہانزیب آبدی کی ایک انتہائی مفصل اور فکر انگیز تحقیق کو بنیاد بنا کر اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ جنگی پروپگنڈا کے درمیان سچ کیسے پہچانیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کی جنگیں اب صرف سرحدوں پر توپ اور تفنگ سے نہیں لڑی جاتی بلکہ یا یوں کہہ لیں کہ ان کا سب سے بڑا میدان جنگ اب ہمارا اور آپ کا ذہن ہے جہاں خبروں اور بیانیوں کے ہتھیار چلائے جاتے ہیں یہ جو آپ نے منظر کشی کی ہے نا یہ ایک انتہائی خوفناک مگر سو فیصد حقیقی صورتحال ہے اور دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس نفسیاتی اور اطلاعاتی میدان جنگ کی پیچیدگیوں میں اتریں میں ایک انتہائی بنیادی اور اہم وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی وہ کیا سید جہانزیب آبدی کے اس تحقیق میں عالمی منظرنامے کے حساس ترین تنازعات جیسے امریکہ ایران اور اسرائیل کے مابین جاری کشمکش کی کچھ مثالیں موجود ہیں تو ہمارے آج کے اس عمیق تجزیے کا مقصد ہرگز کسی بھی لحاظ سے ان میں سے کسی بھی سیاسی فریق نظریے یا ریاست کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے صحیح یعنی ہم ہم کسی کسی کی نہیں نہیں لے رہے بالکل بھی قسم کے نظریاتی سیاسی یا جذباتی جھکاؤ سے مکمل طور پر بالاتر ہو کر بات کریں گے ہمارا مقصد خالصتاً اس سائنسی صحافتی اور تجزیاتی طریقہ کار کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے جس کے ذریعے انفارمیشن وارفیئر یعنی اطلاعاتی جنگ کے اس پراشوب دور میں اصل حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی یہ گفتگو مکمل طور پر غیر جانبدارانہ ہے ہاں اور اس کا واحد ہدف معلومات کو پرکھنے کے اسٹرکچر اور میکنزم کو سمجھنا ہے چلیں اس بات کی ذرا تہیں کھولتے ہیں جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جنگ اب خبروں میں لڑی جا رہی ہے تو ذہن فوراً اس کے میکینزم کی طرف جاتا ہے قدرتی سی بات ہے مطلب اگر کوئی فوج میدان میں اترتی ہے تو ہمیں اس کے ٹینکس مسائلز اور ڈرونز تو صاف نظر آتے ہیں لیکن جب کوئی ریاست یا طاقتور ادارہ انسانی ذہن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس اطلاعاتی میدان جنگ کے وہ کون سے پوشیدہ ہتھیار ہیں جو اتنی خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی یہ بہت ہی بنیادی سوال پوچھا ہے آپ نے تحقیق واضح کرتی ہے کہ اس جنگ کے ہتھیار کوئی دھات کے بنے ہوئے گولے نہیں ہیں بلکہ پروپوگینڈا کی وہ انتہائی نفیس اور آزمودہ تکنیکیں ہیں جو انسانی نفسیات کی کمزوریوں کو نشانہ بناتی ہیں اچھا تو ان تکنیکوں کی کوئی فہرست ہے جی بالکل تحقیق میں پانچ بڑی تکنیکیں بتائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلا اور قدیم ہتھیار دشمن کی شیطانیت یا جسے انگریزی میں ڈیمونائزیشن کہتے ہیں وہ ہے ڈیمونائزیشن یعنی صرف برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا نہیں یہ محض گالیاں دینے کا نام نہیں ہے اس تکنیک میں باقاعدہ ایک منظم مہم کے ذریعے مخالف فریق کو اس حد تک ظالم صفاق اور غیر انسانی ثابت کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کی جانے والی ہر ظالمانہ کاروائی عوام کی نظر میں اخلاقی طور پر جائز ہو جائے واہ یہ تو بہت گہرا نفسیاتی کھیل ہے بالکل تاریخ گواہ ہے کہ جب تک آپ دشمن کو ایک خونی درندے کے طور پر پیش نہیں کرتے تب تک عام انسانوں پر مشتمل کوئی بھی فوج کسی دوسرے انسان پر گولی چلانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی چڑھا کر پیش کرنا جی لیکن دیکھیں یہ صرف بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک مکمل نفسیاتی سائنس کام کر رہی ہوتی ہے جنگی نفسیات میں عوام کے مورال کو بلند رکھنا اور دشمن کے حوصلے توڑنا سب سے اہم کام ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر کسی حملے میں محض چند بیرکیں تباہ ہوئی ہوں تو اسے خبروں میں تاریخی شکست کمر توڑ دینے والا حملہ یا تباہ کن ضرب کے الفاظ پہنا دیے جاتے ہیں اوہ تو یہ الفاظ دراصل انسانی شعور پر ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں بالکل ایسا ہی ہے پڑھنے والا حقائق کو تو بعد میں دیکھتا ہے ان بھاری بھرکم الفاظ سے پیدا ہونے والی ہیبت کا شکار وہ پہلے ہو جاتا ہے یہیں پر مجھے ایک الجھن ہوتی ہے مطلب آج کے دور کا انسان اتنا سادہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف چند بھاری الفاظ یا شیطانیت کے بیانیے پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے کیا پروپیگنڈا کرنے والے اتنے کچے کھلاڑی ہیں کہ وہ سیدھا سیدھا جھوٹ بول کر پکڑے جائیں نہیں وہ کچے کھلاڑی بالکل نہیں ہیں تو پھر یہاں کوئی اور بھی پیچیدہ تکنیک ہونی چاہیے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کوئی بھی کامیاب کبھی بھی سو فیصد جھوٹ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ خالص کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ جلدی پکڑا جاتا ہے اور یہیں سے وہ تیسرا اور سب سے مہلک ہتھیار سامنے آتا ہے جسے ادھوری حقیقت یا سلیکٹو ٹروتھ کہا جاتا ہے ادھوری حقیقت یعنی وہ سچ بولتے ہیں لیکن پورا نہیں ہاں اس میں پروپیگینڈا کرنے والا بالکل جھوٹ نہیں بولتا وہ سچ ہی دکھاتا ہے لیکن سچ کا صرف وہ حصہ جو اس کے بیانیے کو سوٹ کرتا ہے وہ و سباق کو مکمل طور پر کاٹ دیتا ہے یعنی بیک گراؤنڈ غائب کر دیتے ہیں بالکل وہ دکھائے گا کہ ایک فریق نے میزائل فائر کیا ہے یہ ایک سچ ہے لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ پچھلے چھ مہینے سے اس فریق پر کس قسم کی زیادتیاں ہو رہی تھیں جن کے رد عمل میں یہ واقعہ پیش آیا ارے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کا ایسا ٹریلر دکھایا جائے جس میں صرف دھماکے ہو رہے ہوں اور ہیرو مسکرا رہا ہو زبردست مثال ہے ہاں مگر ولن کا نظریہ کہانی کا اصل پس منظر اور وہ حالات جنہوں نے ہیرو کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا وہ مکمل طور پر اسکرین سے غائب کر دیے جائیں اس سے دیکھنے والا پوری فلم کی کہانی کا اور اس میں موجود کرداروں کا بالکل غلط اندازہ لگا لے گا آپ کی یہ تشبیح اس تکنیک کی بہترین عکاسی کرتی ہے تو کیا یہ ادھوری حقیقت واقعی اتنی ہی خاموشی سے انسانی شعور میں اثر کر جاتی ہے بالکل کرتی ہے انسانی دماغ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ دستیاب معلومات کو ہی کل کائنات سمجھ لیتا ہے وہ ان معلومات کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتا جو اسے فراہم ہی نہیں کی گئیں اور اسی کے ساتھ چوتھا ہتھیار جڑا ہے ہے وہ کیا جب اس ادھوری حقیقت کے ساتھ جذباتی تصاویر اور کہانیوں کا استعمال شامل کر دیا جاتا ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوز ہو کر رہ جاتی ہے مطلب وہ روتے ہوئے بچوں یا تباہ حال بستیوں کی تصاویر جو ہم دیکھتے ہیں جی تحقیق بتاتی ہے کہ روتے ہوئے بچوں اور خون میں لتھ پت انسانی لاشوں کی تصاویر سیدھا انسان کے دماغ کے جذباتی مرکز پر حملہ کرتی ہیں اور اکثر اوقات یہ تصاویر پرانی بھی تو ہوتی ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے یہ تصاویر کسی اور ملک کسی اور زلزلے یا پچھلی دہائی کی کسی جنگ کی ہوتی ہیں لیکن انہیں ایک تازہ واقعی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جذبات کی اس آندھی میں منطق مکمل طور پر اڑ جاتی ہے یہ تو بہت خطرناک ہے اور پھر ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے وہ پانچواں ہتھیار استعمال کرتے ہیں سونے پر سہاگا یہ کہ ان سب باتوں کو مستند ثابت کرنے کے لیے نامعلوم اتھارٹی کا سہارا لیا جاتا ہے نامعلوم اتھارٹی یعنی ذرائع ابلاغ کی وہ مشہور لائن ہاں خبر میں لکھا جاتا ہے کہ انتہائی باخبر انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق یا اعلی عسکری ماہرین کا ماننا ہے کسی کا نام نہیں لیا جاتا اچھا تاکہ کل کو اگر خبر جھوٹی بھی ثابت ہو جائے تو کسی فرد کی ساخت مجروح نہ ہو بالکل یہ مبہم الفاظ خبر کو ایک جھوٹی سائنسی اور معتبر شکل دے دیتے ہیں یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہ تمام ٹیکنیکس چاہے وہ ڈیمونائزیشن ہو مبالغہ آرائی ہو ادھوری حقیقت ہو یا جذباتی استحصال سننے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی خاص ایڈیٹر کی شرارت ہو یا کسی ایک نیوز روم میں بیٹھے چند لوگوں کا فیصلہ ہو hmm. بظاہر ہی لگتا ہے لیکن اگر ہم اسے وسیع تر کینوس پر دیکھیں تو کیا واقعی یہ محض انفرادی غلطیاں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ عالمی مشینری کام کر رہی ہے تحقیق اس حوالے سے عالمی میڈیا کے کردار کو کس طرح دیکھتی ہے اکیسویں صدی کے سب سے بڑے مفکر نوم چومسکی کے مشہور زمانہ نظریے کا حوالہ دیا گیا ہے جو ان کی کتاب مینوفیکچرنگ کنسنٹ میں پیش کیا گیا ہے مینوفیکچرنگ یعنی رضامندی تیار کرنا جی چومسکی یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تکنیکیں کسی انفرادی صحافی کی غلطی ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی منظم طاقتور اور ادارہ جاتی اسٹرکچر کا ناگزیر نتیجہ ہیں یعنی پورا سسٹم ہی ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے بالکل آپ دنیا کے بڑے اور معتبر مغربی میڈیا ہاؤسز کی مثال لے لیں جیسے B B C C N N Reuters یا نیو یارک ٹائمز یہ سب ایک خاص سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور مغربی سیاسی مفادات کی چھتری تلے کام کرتے ہیں اچھا اور جو دوسری طرف کے ادارے ہیں اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جو مخصوص ریاستی موقف کے علم بردار ادارے ہیں جیسے پریس ٹی وی الجزیرہ یا آئی آر این اے ان کے بھی اپنے واضح قومی سیاسی اور نظریاتی فریم ورکس ہیں تو یعنی سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے ہاں یہ تمام ادارے خبروں کا انتخاب ان کی ترجیحات زاویہ بیان اور الفاظ کا چناؤ اپنے اسی مخصوص مفاد کے تحت کرتے ہیں چومسکی کے مطابق ان کے ہاں خبر محض ایک معصوم اطلاع نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے وہ عوام کی ذہن سازی کر کے ایک خاص پالیسی کے حق میں ان کی رضامندی مینوفیکچر کرنے یعنی تیار کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے لیکن ذرا رکیے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی جی فرمائیں چومسکی نے یہ نظریہ کئی دہائیاں پہلے پیش کیا تھا جب واقعی چند بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز کا دنیا پر راج تھا آج تو ہم سوشل سوشل میڈیا میڈیا کے دور دور میں جی رہے ہیں کا آج تو ایکس جسے پہلے ٹویٹر کہتے تھے ٹک ٹاک اور ٹیلی گرام کا زمانہ ہے ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے وہ بذات خود ایک کیمرہ مین اور صحافی بن چکا ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہر طرف سے آ رہا ہے یہ بڑے میڈیا ہاؤسز واقعی ہمارا شور کنٹرول کر سکتے ہیں کیا اب تو زمینی حقائق خود بخود چھن کر باہر نہیں آ جاتے یہ ایک انتہائی شاندار اور وقت کی اہم ترین بحث ہے یہ سچ ہے کہ آج اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے خبر کو روکا نہیں جا سکتا زمینی حقائق کی ویڈیوز باہر آ جاتی ہیں تو پھر میڈیا کا کنٹرول کیسے رہا لیکن اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے میڈیا کا اصل اختیار اب خبر کو روکنے میں نہیں رہا بلکہ خبر کی تشریح میں ہے تشریح یعنی اس کا مطلب سمجھانے میں بالکل ایک عام شہری کیمرہ سے ویڈیو تو بنا لے گا لیکن اس ویڈیو کا مطلب کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب اسٹرکچرڈ میڈیا طے کرتا ہے اچھا یعنی بیانیاں وہی بناتے ہیں لیکن کیا دنیا کی ہر خبر جھوٹی ہے نہیں کوئی بھی ادارہ سو فیصد جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ انہیں اپنی ساکھ اپنی کریڈیبلٹی بھی تو برقرار رکھنی ہوتی ہے جو ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے تو پھر اصل کھیل کہاں ہوتا ہے اصل کھیل خبروں کی ترجیحات میں ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک خبر مغربی میڈیا کی شہ سرخی بنے گی اس پر گھنٹوں کے ٹاک شوز ہوں گے اور وہی خبر کسی ریاستی میڈیا کی ویب سائٹ پر تیسرے صفحے کے کسی غیر اہم کونے میں چھوٹی سی خبر کے طور پر چھپے گی واہ سچ دونوں نے بولا ہے لیکن اہمیت بدل دی جی جس نے اسے شہ سرخی بنایا اس نے عوام کے ذہن میں اسے دنیا کا سب سے اہم مسئلہ بنا دیا تو آج کے دور میں بھی بیانیہ کنٹرول ہوتا ہے بس طریقہ کار بدل گیا ہے تو پھر اس ساری بات کا لبے لباب کیا نکلا وہ کیسے میرا مطلب ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ مغربی میڈیا کے اپنے مقاصد ہیں ریاستی میڈیا کا اپنا فریم ورک ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز بھی سیاق و سباق سے کٹی ہوئی ہو سکتی ہیں تو ایک عام انسان کیا کرے یہ سب سے اہم سوال ہے وہ انسان جو صبح اٹھ کر دفتر جاتا ہے جو کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا نیوز روم کا ڈائریکٹر تو نہیں ہے وہ معلومات کے اس گہرے سمندر میں غوطہ کھا کر سچ کا موتی کیسے نکالے کیا تحقیق کوئی ایسا ٹھوس اور عملی طریقہ کار بتاتی ہے جسے عام زندگی میں استعمال کیا جا سکے بالکل بتاتی ہے اور اس تحقیق کا سب سے مضبوط پہلو یہی ہے کہ یہ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک باقاعدہ سائنسی اور سات نکاتی عملی طریقہ کار پیش کرتی ہے سات نکاتی فارمولا چلیں اس پر بات کرتے ہیں پہلا مرحلہ کیا ہے اس عمل کا باقاعدہ آغاز متعدد نظریاتی ذرائع کے تقابلی مطالعے سے ہوتا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی اور حساس خبر آئے تو صرف اپنے پسندیدہ نیوز چینل یا ویب سائٹ پر انحصار نہ کریں یعنی مختلف زاویوں سے خبر کو دیکھیں بالکل اگر ایک خبر سی این این پر بریک ہوئی ہے تو دیکھیں کہ اسے مشرق وسطی کا چینل الجزیرہ کیسے رپورٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ایران کا پریس ٹی وی اس پر کیا کہہ رہا ہے اچھا تینوں کو سنیں جی جب آپ تین مختلف اور بسا اوقات ایک دوسرے کے مخالف نظریاتی کیمپوں کی کوریج دیکھیں گے تو ان تینوں بیانیوں میں جو چند ٹھوس حقائق مشترک ہوں گے مثلا یہ کہ دھماکہ فلاں وقت ہوا اور اتنی عمارتیں گری وہی اصل سچ ہوگا اور باقی تفصیلات باقی تمام تر تفصیلات وجوہات اور نتائج ان کا اپنا اپنا پروپوگینڈا اور فریم ورک ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گیا میں نے تین مختلف چینلز دیکھ لیے لیکن کیا ہو اگر وہ تینوں چینلز ہی کسی ایک نامعلوم ٹویٹر اکاؤنٹ کی بریکنگ نیوز کو کاپی کر کے چلا رہے ہوں ہم یہ تو بہت عام ہو گیا ہے آج کل بالکل یہ تو سوشل میڈیا پر اکثر ہوتا ہے کہ ایک افواہ وائرل ہوتی ہے اور بڑے بڑے ادارے اسے بغیر تصدیق کے خبر بنا دیتے ہیں پھر کیا کریں اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سچائی کی تلاش کے دوسرے میکنزم کی طرف جانا پڑتا ہے جسے اصل ماخذ کی تلاش یا اوریجنل سورس ٹریکنگ کہتے ہیں یعنی خبر نکلی کہاں سے ہاں خبر کو پڑھتے ہی سب سے پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ اس بات کا پہلا دعوے دار کون ہے کیا یہ کسی سرکاری محکمے کی باقاعدہ پریس ریلیز ہے کیا موقع پر موجود کسی تصدیق شدہ صحافی کی رپورٹ ہے کیا کسی اسپتال کے ڈاکٹر کا بیان ہے یا پھر صرف کوئی غمنام پوسٹ بالکل یا پھر یہ کسی ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی پوسٹ ہے جس کی کوئی شناخت نہیں کوئی چہرہ نہیں اور جس کا مقصد صرف سنسنی پھیلانا ہے جب تک آپ کو خبر کا اصل چشمہ یا ماخذ نہ مل جائے اس خبر کو ایک امکان تو مانا جا سکتا ہے ختمی سچ ہرگز نہیں یہ بات دل کو لگتی ہے لیکن دیکھیں جنگ کے دوران یا کسی بڑے سانحے کے فوراً بعد تو اصل ماخذ ڈھونڈنا بھی محال ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف افراتفری ہوتی ہے جنگ کی دھند جسے کہتے ہیں یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ تحقیق کا وہ پہلو بہت کارآمد ہے جسے ٹائم فیکٹر یا وقت کا انتظار کہا گیا ہے اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانا چاہوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے مٹی ملا ہوا پانی مٹی ملا پانی تھوڑا وضاحت کریں گی جی جب کسی گلاس میں مٹی اور پانی کو تیزی سے ہلایا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا انسان کو لگتا ہے کہ پورا پانی ہی گندلا ہے لیکن اگر ہم صرف اتنا کریں کہ اس گلاس کو چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کے لیے خاموشی سے کسی میز پر رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے بالکل مٹی یعنی پروپیگینڈا افواہیں اور ابتدائی مبالغہ آرائی اپنے وزن کی وجہ سے آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور شفاف پانی جو کہ اصل حقیقت ہے وہ خود بخود اوپر آ کر صاف دکھائی دینے لگتا ہے کیا انفارمیشن وارفیئر میں بھی وقت واقعی اتنا ہی بڑا فلٹر ہے واہ یہ ایک انتہائی شاندار گہری اور حقیقت سے قریب تر تشبیح دی آپ نے اطلاعاتی جنگ میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے جی جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ابتدائی چند گھنٹوں کو ملٹری اور صحافتی اصطلاح میں فاگ آف وار یعنی جنگ کی دھن کہا جاتا ہے اس دھن میں تو کچھ بھی واضح نہیں ہوتا ہوگا جی اس دھند میں جذبات عروج پر ہوتے ہیں معلومات نامکمل ہوتی ہیں اور ہر فریق اپنی مرضی کی کہانی گھڑ رہا ہوتا ہے اس لیے اصول یہ ہے کہ کسی بھی سنسنی خیز خبر پر فوراً کوئی حتمی رائے قائم نہ کریں اور نہ ہی اسے فوراً شیئر کریں یعنی تھوڑا صبر کریں بالکل چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے انتظار کریں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھول چھٹنا شروع ہو جاتی ہے مبالغہ آرائی کی مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور وہ زمینی حقائق سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں ابتدائی شور میں دبا دیا گیا تھا ٹھیک ہے میں نے چوبیس گھنٹے انتظار بھی کر لیا لیکن اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ان کا کیا کریں آج کل تو ڈیپ فیک کا دور ہے ہاں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے چیزیں بہت پیچیدہ کر دی ہیں کوئی بھی شخص کسی بھی پرانی ویڈیو کو نیا بنا کر پیش کر سکتا ہے میں کیسے مان لوں کہ جو عمارت گرتی ہوئی مجھے اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ واقعی اسی شہر کی ہے اور آج ہی گری ہے یہیں پر جدید دور کی ٹیکنالوجی ایک عام انسان کی مدد کو آتی ہے تحقیق کا چوتھا پہلو جغرافیائی اور بصری تصدیق کا ہے جسے جدید صحافت میں O S I N T یعنی اوپن سورس انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اوپن سورس انٹیلیجنس یہ عام لوگ کیسے کر سکتے ہیں آج کل ایسی کئی آزاد اور غیر جانبدار تنظیمیں ہیں جیسے بیلنگ کیٹ جو ان وائرل ویڈیوز کا سائنسی پوسٹ مارٹم کرتی ہیں اور یہ کوئی جادو نہیں ہے اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ ویڈیو میں نظر آنے والے سڑکوں کے پیٹرن عمارتوں کی طرز تعمیر اور تک کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے زاویے کو گوگل ارتھ اور سیٹلائٹ تصاویر کے ساتھ میچ کرتے ہیں واہ یہ تو بہت تفصیلی کام ہے اور تو اور وہ ویڈیو میں موجود درختوں کے سائے کے رخ اور لمبائی کو دیکھ کر یہ تک بتا دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو گرمیوں کی دوپہر کی ہے یا سردیوں کی شام کی حیرت انگیز یہ ٹولز اور طریقے اب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی مشق کے ساتھ کوئی بھی باشور شخص ان ویڈیوز کی سچائی تک پہنچ سکتا ہے اور یہ جان سکتا ہے کہ آیا یہ ویڈیو واقعی کل کی ہے یا دس سال پرانی کسی ویڈیو گیم کا کلپ ہے یہ تو واقعی صحافتی جاسوسی ہے اور یہ جان کر اطمینان ہوتا ہے کہ سچ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں لیکن بصری شواہد کے ساتھ ساتھ الفاظ کا تلسم بھی تو ہوتا ہے بالکل ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ الفاظ کیسے ہتھیار بنتے ہیں تو کیا خبر پڑھتے وقت بھی کوئی ایسا الارم ہونا چاہیے جو ہمارے دماغ میں بجنا شروع ہو جائے یقیناً اور یہی اس طریقہ کار کا اگلا اور بہت اہم قدم ہے زبان اور بیانیے کا تجزیہ یہ پانچواں قدم ہے جی جب آپ کوئی خبر پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو صحافی یا نیوز اینکر کی زبان پر غور کریں کیا وہ بہت زیادہ جذباتی سنسنی خیز اور قطیت سے بھرپور الفاظ استعمال کر رہا ہے جیسے کہ کیا اگر ایک خبر میں بار بار تاریخی اور عبرت ناک شکست دشمن کا مکمل صفایا یا ہمارے ناقابل تصویر ہتھیار جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو خبر نہیں دی جا رہی بلکہ آپ کے ذہن میں ایک خاص نظریہ اتارا جا رہا ہے اچھا یعنی یہ الفاظ ایک طرح سے ریڈ فلیگ ہے بالکل ان الفاظ کو خطرے کی گھنٹی سمجھیں حقیقی سنجیدہ اور غیر جانبدار صحافت ہمیشہ محتاط ہوتی ہے وہ دعوے نہیں کرتی بلکہ شواہد پیش کرتی ہے اور الفاظ کے چناؤ میں توازن برقرار رکھتی ہے اور اس کے بعد چھٹا قدم کیا ہے جب وقتی ہنگامہ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو اس واقعے کی حتمی تصویر دیکھنے کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی غیر جانبدار تحقیقی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کا مطالعہ کرنا چاہیے ایسا کیوں ان پر کیوں بھروسہ کیا جائے کیونکہ یہ ادارے واقع کے ہفتوں یا مہینوں بعد میدان میں جاتے ہیں عینی شاہدین کے انٹرویوز کرتے ہیں فورنزک شواہد جمع کرتے ہیں اور پھر جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ ابتدائی ٹی وی کوریج کے مقابلے میں حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہے یہ سب مراحل متعدد ذرائع اصل ماخذ وقت کا انتظار بصری تصدیق زبان کا تجزیہ اور تحقیقاتی رپورٹس یہ سب تو وہ تکنیکی ٹولز ہیں جو باہر کی دنیا میں موجود ہیں جی بالکل لیکن سچ بتائیے اگر انسان خود ہی سچ نہ سننا چاہتا ہو تو ان سارے ٹولز کا کیا فائدہ میرے خیال میں اور جیسا کہ اس تحقیق نے بھی اشارہ کیا ہے اس سارے عمل میں جو آخری اور ساتواں مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل ہے اور وہ کیا ہے آپ کے خیال میں وہ ہے اپنے ہی اندر بیٹھے ہوئے تعصب سے لڑنا آپ نے اس پوری گفتگو کی روح کو پکڑ لیا ہے واقعی یہ سب سے کٹھن اور نازک مرحلہ ہے جسے ذاتی تعصب پر قابو پانا یا کریٹیکل تھنکنگ کہا گیا ہے ہم مشینیں نہیں ہیں انسان ہیں ہاں ہماری اپنی پسند ناپسند تو ہوتی ہے بالکل ہمارے اپنے عقائد ہمدردیاں اور نظریاتی وابستگیاں ہوتی ہیں انسانی نفسیات کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے جسے کنفرمیشن باعث کہتے ہیں کنفرمیشن بائس یعنی صرف وہی بات ماننا جو ہمارے ذہن سے میل کھاتی ہو جی جب ہم کوئی ایسی خبر دیکھتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود نظریے کی تائید کرتی ہے مثلا جس ملک سے ہمیں نفرت ہے اس کی تباہی کی خبر تو ہمارے دماغ میں ڈوپمائن خارج ہوتا ہے یعنی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے ہاں ہمیں ایک عجیب سی تسکین اور خوشی ملتی ہے اور ہم فوراً بغیر کسی تحقیق کے اس خبر کو سچ مان کر شیئر کر دیتے ہیں اس کے برعکس جب کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے جو ہمارے نظریے سے ٹکراتی ہو تو دماغ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور پھر ہم ہم اسے جھٹلا دیتے ہیں ہیں بالکل فوراً ایک دفاعی خول میں چلے جاتے اور چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور پروپوگینڈا ہے حقیقت تک پہنچنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے اس اندرونی میکینزم کو سمجھے یہ تو بہت گہری بات ہے جب تک انسان اپنی پسند اور ناپسند کے کے خول سے باہر نکل کر ایک غیر جانبدار اور بیرحم ممثر کی حیثیت سے خبر کو پرکھنے کا حوصلہ پیدا نہیں کرتا تب تک دنیا کا کوئی بھی O S I N T tool یا کوئی بھی تحقیقی رپورٹ اسے سچائی تک نہیں پہنچا سکتی تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے تجزیے کو اس ساری وسیع تحقیق کو ایک نچوڑ کی صورت میں ایک مساوات یا فارمولے کی شکل میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کچھ یوں بنے گا ایک خبر کو متعدد نظریاتی ذرائع سے پرکھنا جی بالکل پلس اس کے اصل ماخذ کی تصدیق کرنا پلس کسی بھی سنسنی خیز خبر پر حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کا انتظار کرنا ٹائم فیکٹر پلس جغرافیائی اور بصری شواہد کی اوپن سورس تصدیق کرنا پلس خبر میں استعمال ہونے والی زبان اور جذباتی الفاظ کی کاٹ کا تجزیہ کرنا پلس وقت گزرنے کے بعد غیر جانبدار تحقیقی اداروں کی رپورٹس کا مطالعہ اور سب سے اہم حصہ اور ان سب کے آخر میں سب سے اہم اور سب سے بھاری پلس اپنے ذاتی اور نظریاتی تعصب پر قابو پانا جب یہ تمام عناصر آپس میں ملتے ہیں تب جا کر اطلاعاتی جنگ کے اس گھپ اندھیرے میں جو روشنی نمودار ہوتی ہے وہ حقیقت کہلاتی ہے اس سے بہتر اور جامع انداز میں اس پوری بحث کو سمیٹا نہیں جا سکتا تھا در حقیقت انفارمیشن وارفیئر کی اس بھول بلائیوں میں یہ فارمولا ایک قطب نما کی حیثیت رکھتا ہے جو بھٹکنے سے بچا سکتا ہے یہ عمیق تجزیہ ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمیں خود اپنے آپ سے ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال کرنا پڑتا ہے ہم نے یہ تو جان لیا کہ بیرونی دنیا کیسے کام کرتی ہے لیکن اگر سچائی تک پہنچنے کا سب سے اہم اصول اپنے ہی نظریاتی تعصب پر قابو پانا ہے تو کیا اطلاعاتی جنگ میں ہمارا سب سے بڑا دشمن کوئی بیرونی میڈیا ہاؤس کوئی پیچیدہ الگوریدم یا پروپوگینڈا مشینری نہیں بلکہ ہمارا اپنا ذہن ہے یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے وہ ذہن جو ہمیشہ وہ خبر سننا چاہتا ہے جو اسے سکون دے جو اس کے عقائد کو تھپکی دے نہ کہ وہ جو تلخ اور بے رحم حقیقت ہو ہمیں اپنے اس دماغ کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ وہ دلچسپ اور راحت بخش پروپیگینڈے کے میٹھے زہر کی طلب چھوڑ کر سادہ بے رنگ اور غیر جذباتی سچ کو قبول کرنے کا عادی بن جائے شاید آج کے اس ہنگامہ خیز دور میں سچائی کی تلاش کی اصل جنگ یہی ہے اسی فکری سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں امید ہے کہ اس گفتگو نے معلومات کے اس ہجوم میں سچ کو چھاننے کا کوئی نیا دریچہ ضرور کھولا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ خدا حافظ